حاضرین مسجد یہ سورہ متفقین کی میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں اور یہی آج خطبے کا اصل موضوع ہے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل کرم سے ہم تمام ایمان والوں کے لیے ایسے مواسم اور ایسے خیر و برکت کے ایام اللہ رب العالمین نے مہیا کیے ہیں اپنے فضل و کرم سے کہ ان ایام اور مواسم میں اگر انسان تھوڑی سی بے نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بڑھا کر کے دیتے ہیں چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے اور بڑے کو اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا بنا دیتے ہیں رب العالمین فرماتے ہیں ان ابرار نفی نعیم ان آیات کا تبصرہ کرتے ہوئے کہ جنت میں نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور جنت میں انہیں فلا اتنی اتنی نعمتیں ملے گی ہاں، اور سارے کو ہاں، اور ان کو دیکھ ہی کر کے ہاں، جنت کی نعمتوں کا اور جنت کے عیش کا تارق فی فیو ام نفرت النعیم ان کو دیکھ ہی کر کے تمہیں اندازہ لگ جائے گا کہ بڑا خوشحال انسان ہے ان تمام چیزوں کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے ارشاد نمایا اے لوگ دنیا میں مال دولت جائیداد و پراپرٹی ہاں، اور اپنی دنیا داری بڑھانے میں تو سارے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہر انسان سوچتا ہے کہ سامنے والے سے مال میں اولاد میں دولت میں کاروبار میں مکان اور بنگلے میں ہم اچھے بن جائیں لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے بجائے وہ فیض کا فل تنافصل متنافسون جنت کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا دار اور دینداروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرق بیان کیا ہے دنیا دار ہمیشہ دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک نیک انسان متقی پرہیزگار انسان اس کی زیادہ فکر دنیا میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی نہیں ہوتی بلکہ اس کی ساری کوشش ہوتی ہے کہ نیک اعمال میں جنت حاصل کرنے جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے میں ہم ایک دوسرے سے آگے کیسے بڑھ جائیں وہ فیضنا فصل متناف سون رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والوں تمہیں چاہیے کہ اسی جنت کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے تنافس کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو اسی مضمون کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں دوسرے مقام سور صافات میں فرمایا نیکیاں نیک عمل کرنے والے جو ہیں دینداروں کو چاہیے کہ ہاں اسی جنت کے حاصل کرنے کے لیے زیادہ عمل کریں اور ان کی زیادہ کوشش جو ہونی چاہیے اس جنت کے حاصل کرنے میں ہونی چاہیے یہ ماہ رمضان جو آ رہا ہے ماہ رمضان نے بھی ہمیں تنافس کا حکم دیا ہے ایک دوسرے سے زیادہ نیک امان ایک دوسرے سے زیادہ عبادت ایک دوسرے سے زیادہ جنت کے درجات مغفرت اور ہار مغفرت اور بخش حاصل کرنے میں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں لیکن ریاکاری مقصد نہ ہو مقصد یہ ہو کہ ہم کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب سے زیادہ اجر و ثواب عطا کر دے لمس العاملون سنن سنمیدی وغیرہ کی روایت ہے سنن کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صاحب نے فرمایا اے لوگو اذا کان اول لیلت من رمضان ماہ رمضان بالکل قریب ہے اور نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے متعلق لوگوں کو متنوع کر رہے ہیں اور آپ آگاہ فرماتے ہیں فرمایا اے ان من رمضان ماہ رمضان کی پہلی رات جب شروع ہوتی ہے یعنی یعنی ماہ رمضان کا چاند نکلتے ہی ادا کانا اول من رمضان ماہ رمضان کی جب پہلی رات شروع ہوتی ہے چاند رمضان کا نکل آیا سید وہ مردت دت الجنگ وہ فتحت ابواب الجنہ فلم منها منها باب باب وسلسلت وسلسلت ابواب ابواب النار النار فلم فلم يفتح وينادي مناد من السماء يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر مینہ ولله وتقاء من النار وذلك في كل ليله او كما قال کما کارا رہ نبی رہس راس فرماتے ہیں اے لوگ وہ رمضان کا چاند نکلتا ہے نکلتے ہی رب العالمین اس کائنات میں بڑی تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں سب سے پہلی تبدیلی تو یہ ہے انسان کو برائی سے برائی پر آمادہ کرنے والے اور نیکیوں سے روکنے والے والی دو چیزیں انسان کی سب سے بڑی دشمن ہیں ایک تو انسان کا اپنا نفس ہے اور دوسرا شیاتین ہے شیطانوں کو اللہ رب العالمین چکر دیتا ہے تاکہ رمضان رمضان کے مہینے میں اس مقدس اور بابرکت مہینے میں شیطان ہمارے بندوں کو نیکیوں سے محروم نہ کر سکے یہ رب العالمین کا بڑا کرم رب العالمین کا بڑا احسان ہے ان تمام احسانات کے باوجود بھی اگر کوئی انسان رمضان میں اپنی مقفرت اپنی بخشش نہ کرائے اور اللہ تعالیٰ رضا حاصل نہ کر لے جنت کا مستحق نہ بن جائے تو بڑا بد نصیب قرار دیا گیا ہے رشا ساتھ نماتے ہیں رمضان کا چاند نکلتے ہی شام سے پہلے اللہ رب العالمین العالمی و مرادت الجن اللہ تعالی شیطانوں کو اور جتنے بدماش جن ہیں سب کو جکڑ دیا کرتا ہے تاکہ میرے بندوں کو نیکی سے روک نہ سکے اور برائی پر آمادہ نہ کر سکے نمبر دو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ الجنہ فلم یغلق منہا بھام اے لوگوں رمضان کا چاند نکلتے ہی دوسرا عمل اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ جنت کے جتنے دروازے ہوتے ہیں فتحت ابواب الجنہ جنت کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں فلم یوگ لکمنہ باد جنت کا ایک چھوٹا سا چھوٹا دروازہ بھی اللہ تعالیٰ بند نہیں رکھتے مطلب یہ ہے کہ جنت کے دروازے اور دوسری روایت میں آیا فتحت ابواب الرحمہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں فلم یوگ لک منہا بھاپ اپنی رحمتوں کا ایک دروازہ بھی اللہ تعالیٰ بند نہیں رکھتے رحمت کے جنت کے مغفرت کے بخشش کے دینے کے جتنے دروازے ہو سکتے ہیں رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے دروازوں کو چار اچھا نکلتے ہی کھول دیتے ہیں کوئی ایک دروازہ اللہ تعالیٰ بند نہیں نہیں رکھتا اور اسی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت تک پہنچانے والے جتنے اعمال جتنی نیکیاں جتنے راستے ہو سکتے ہیں نیکیوں کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم کر کے رمضان کے اندر رمضان کا چاند نکلتے ہی مشکل سے مشکل نیکیوں کے راستے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیتے ہیں اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں دیکھیں رمضان کا روزہ میرے دوستو کتنا مشکل ہے اور کتنی گرمی ہے اور کتنا بڑا دن ہے یہ ساری مصیبتیں یہ سارے سارے وجوہات ہمارے سامنے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے ایک انسان جو عام دنوں میں اگر ناشتے میں تاخیر ہو جائے تو صبر نہیں کر سکتا لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جنت کا ایک دروازے جو باب الریان ہے روزے روزے دا سرکار اسی جنت سے داخل ہوں گے سب سے مشکل عبادت روزہ اللہ رب العالمین اسے پندرہ گھنٹے تک روزہ روزہ رکھنا آسان بنا دیتے ہیں کبھی کسی پر غصہ نہیں ہوتا اور نہ کبھی اس پر بوجھ اور بھاری پڑتا ہے یہ رب العالمین کا کرم ہے کہ پندرہ گھنٹے کا بھوکھا پیاسا بھوک پیاس والی عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا اسی لیے اللہ فرماتے ہیں خود بے حد ابواب الجنہ جنت کے سارے دروازے جنت کے سارے راستے وہ ساری نیکیاں اور سارے اعمال جو جنت کا کے مستحق بنا سکتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے وہ سارے راستے رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ رمضان کا چاند چاند نکلتے ہی اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیتے ہیں نمبر تین آپ نے ساتھ نمایا کا اب آب انار وہ کا ابواب رمضان کا چاند نکلتے ہی جتنے جہنم کے دروازے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے منہا جہنم کا ایک دروازہ بھی اللہ تعالیٰ کھلا نہیں رکھتے یہ رب العالمین کا کرم ہے جہنم کے سارے دروازے بند اور دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے وہ برائیاں اور وہ نہ حرام کاریاں اور وہ ناجائز اور منقرا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں جو انسان کو جہنم تک پہنچانے والی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جو را ان شیطان انسانوں کو ان گناہوں برائیوں کی طرف شیطان کو کا بلاتا تھا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جکڑ دیا ہے اب گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا برائیوں حرام کاریوں سے دور دور رہنا بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے نمبر چار میرے رمضان کا چاند نکلتے ہی ایک چوتھا عمل اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں میرا سما آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے یا باغی باغی الخیر یا اکثر اے نیکیوں کے جمع کرنے والے نیکیوں کے سربگان زیادہ سے زیادہ و ثواب حاصل کرنے والے جنت کی امید اور توقع رکھنے والوں یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے اللہ نے نیکیوں کے سارے دروازے کھول دیا ہے برائیوں کی طرف لے جانے والے شیطان کو جکڑ دیا ہے اس لیے یا اے نیکیاں کرنے والے ذرا نیکیاں نیکیوں میں اپنا قدم آگے بڑھا جتنی نیکیاں پہلے کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ نیکیاں کرنا شروع کر دے کیوں ہاں، اگر تم اس مہینے کے اندر نیکیاں کرو گے تھوڑی سی بھی نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی زیادہ اجر و ثواب دیں گے یہ روزانہ اعلان کیا جا رہا ہے یا باغی الخیر اکبل اے نیکیوں کے طرف گار ذرا نیکیاں کرنے میں کوشش کر جلدی کر لے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لے نیکیوں میں کوتاہی نہ کر کیوں اس مہینے مہینے میں جتنی نیکیاں تو پائے گا پھر سال کے گیارہ مہینے تک اتنی نیکیاں کبھی نہیں پائے گا اور یہ پتا نہیں اگلا رمضان کس کو ملے یا کس کو نہ ملے اس لیے گنیمت جان لے یہ جو موقع ملا ہے یا باغی الخیر اطبل سونے والوں کو بیدار کیا جا رہا ہے نافل کو آگاہ کیا جا رہا ہے روزانہ آواز لگائی جاتی ہے یا باغی الخیر اطبل اے نیکیاں کرنے والے ذرا نیکیاں کرنے میں قدم آگے بڑھا ذرا سونے میں گھومنے میں ٹہلنے میں دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے میں اپنے کاروبار پر اور اپنے دنیاوی چیزوں پر ذرا کنٹرول کر لے ذرا مختصر کر دے اور زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ تعالیٰ کے عبادت اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور نیکیوں کے اعمال میں استعمال کر لے میرے بھائیوں اور دوسرا اعلان ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا اعلان رمضان کی پہلی ہی رات سے ہوتا ہے ویا باغی شر اکثر ویا باغی شر اکثر اے گنہ گار اے برائیاں کرنے والے اے منکرات اور حرام کاریوں میں زندگی گزارنے والے اب تو دراز کروا جا رب نے تیرے دشمن شیطان کو جکڑ دیا ہے برائیوں کے ہاتھ سے بند کر دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں مقصرت کا بخشش کا عجر و ثواب کا جنت کا وعدہ کیا ہے اس لیے رمضان کے مہینے میں توبہ کر لے گناہوں سے بعد آ جا برائیاں ترک کر دے اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو نیک بنا دے ہمیں توبہ کرنے کی استغفار کرنے کی مفرت اور بخش کی دعوت دی جاتی ہے اور ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے اور گناہوں سے بعد آ جا میرے بھائیوں رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہوتا ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے اسی لیے نبی علیہ السلام کو سامنے ساتھ رماتے ہیں من احبا فتح بلکی یہاں مت ہے سلوک صرف میرے امت کے لوگ میں سے جو چاہتا ہے کہ قیامت کے کے دن حشر میدان میں اس کا نام جب پکڑا جا جائے تو نام اعمال کو دیکھتے ہی خوش ہو جائے دل باغ باغ ہو جائے حشر کی ساری مصیبتیں دور ہو جائے اور صرف نام اعمال دیکھتے ہی اس کے لیے اس کی ساری مصیبتیں رفو ہو گئی اور دل اس کا باغ باغ ہو جائے اگر تم میں سے کوئی یہ تمنا رکھتا ہے کہ حشر کے میدان میں نام آمار ملتے ہی ساری تکلیفیں دور اور مارے خوشی سے اس اس اس کا کا کا دل باغ باغ ہو جائے تو ایک راستہ ہے وہ کیا ہے خوب کثرت سے توبہ استفار کر دنیا میں جتنا زیادہ توبہ استفار کرے گا اتنا ہی زیادہ تیرا نام آمار ملنے پر قیامت کے دن تجھے خوشی نصیب ہوگی اس لیے میرے میرے بھائیوں یاد رکھو اے تم مولوی صاحب ممبر سے تمہیں بتا رہے ہیں ریڈیو پر بتائیں گے ٹی وی پر بتائیں گے اور مسجدوں میں دروس کے اندر بتائیں گے لیکن سب سے پہلے رمضان کی پہلی رات میں فرشتہ تمہیں تو بلاتا ہے اور فرشتہ دعوت دیتا ہے یا باغی الخیر اکبر وہ یا باغی الشر اکثر اے گنہ سے توبہ کر لو بعد آ جاؤ برائیاں سڑک کر دو نیک نیک بن جاؤ اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرو یہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے اور یہ کب تک رہتا ہے ایک چھٹی چیز وہ بھی ذرا سن لو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ولی اللہ ہوتا کاؤ میرا نار ولی اللہ ہوتا کاؤ میرا نار ولی اللہ ہوتا کاؤ میرا نار اے لوگوں ایک چیز اور یاد رکھنا رمضان کی کچھ نکلا رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے شہر انسان صبح کرے گا روزہ کل کرے گا لیکن رب العالمین کا کرم ذرا دیکھو ولی اللہ او میرا نار چاند نکلا رب العالمین فرشتوں کو بڑھایا اور کہا سنو اتنے گنہگار بندے ابھی روزہ کل رکھیں گے شہر صبح کریں گے لیکن فرشتوں یاد رکھو میرے کتنے بچے ہیں جن کو شیطان نے سال بھر گناہ کروا کر کے برائیاں کروا کر کے حرام کاریوں میں ابتلا کر کے اپنے فن حدوں میں پاس کر کے اتنا برائیاں کیا کہ ان پر جہنم واجب ہو گئی تھی فرشتوں گوارو میں نے اتنے کروڑوں بندوں کو آج ہی جہنم سے آزاد کر دیا یہ رب العالمین کا کرم ہوتا ہے ولی اللہ ہوتا کھاؤ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جن کی آزادی کا اعلان ہوتا ہے اللہ ہم سب میں شامل کر لے پھر اللہ رسول نے کیا فرمایا آخری چیز یاد رکھو آپ نے فرمایا کل لتین اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان اور جہنم سے گنہگاروں کو آزاد کرنا اور جنت میں داخل کرنا اور زندگی بھر کے گناہوں اور برائیوں کو معاف کر دینا اللہ رسول نے فرمایا یہ کوئی ایک رات کا معاملہ نہیں ہے اللہ کا کرم ایک دو رات کریں وطالی کا بلے آن فرما رمضان کی تیس یا انتیس رات جتنی راتیں ہوتی ہیں ہر رات کو روزانہ اللہ تعالیٰ کا یہی سلسلہ جاری رکھتا ہے بڑا خوش نصیب ہوگا وہ انسان کہ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لے ایک دو راتیں نہیں پوری تیس راتیں یا انتیس راتیں آپ کو مل رہی ہے اگر تیس یا انتیس دن میں کسی کا نمبر نہ لگ سکا سمجھو بڑا بد نصیب ہے اسی لیے نبی رہتا فرمایا کان کھول کر کے سن لو اے لوگ ادالم یوگ فر لم یوگ فر اتنی راتیں مل جانے کے بعد اور ایسا مقدس مہینہ اور ایسے مغفرت اور بخشش کے ساتھ اور گھڑیاں مل جانے کے بعد پر اگر کسی بدم نصیب کی مغفرت نہ ہو سکی تو فمتا اب اس کے مفرت اور بخشش کا کون سا چاند سب کی رہ گیا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اکور کو لہٰذا آواز تک اللہ من کل دوں بنکلاتی الحمد للہ وقفا وسلام الدین صفا اماباد پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کسی کو نہ دیکھیں وہ اتنا کرتا ہے میں بھی نہیں کوشش یہ کریں کہ لفظ آیا ہے نیکیاں کرنی میں ایک دوسرے سے سبقت کر جاؤ رمضان کو صحیح معنوں میں استعمال کرو نمبر دو میرے بھائیوں نبی علیہ السلام رمضان کے شروع میں رمضان کے مہینے رمضان کے روزے رمضان کی راتری رمضان کا دن یہ جتنے مقدس اوقات ہیں ان سے فائدہ اٹھانے میں اور ان سے مستفید ہونے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اللہ کے رسول نے رغبت دلایا کہ رمضان سے پہلے پہلے ہر آدمی اپنے نفس کو اپنے دل کو ان تمام پوری چیزوں سے پاک کر لو اپنے آمان اپنے عقائد اپنے کردار ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ رمضان سے بھرپور تم فائدہ اٹھا سکو اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت نبی السلام سام نے چند چیزوں کی نشاندہی کی جو انسان کے روزے رمضان انسان کو رمضان سے فائدہ اٹھانے میں رکاوٹ بن سکتی ہے آپ فرمایا اے لوگوں ادا کان یوم و سو میں یہاں دیکھوں ادا کان و سو میں یہاں فلا فرا یر ولا یس سب فنسا بہو کا قاتل فلیکل انی صائم انی شاہ او کما کانا السلام اے لوگوں رمضان رمضان کے مہینے میں ادا کان یوم و سو میں یہاں دیکھوں جب تم میں سے کوئی انسان روزے سے ہو تو روزے کی حالت میں فلا ار پش نہ تو کوئی یسخب نہ تو کوئی گناہ کرے نہ کوئی برائی کرے نہ حرام کاروں یوں کے قریب جائے نہ فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرے فلا یار نہ بے حیائی کی چیزیں دیکھے نہ بے شرمی کی باتیں کہے نہ بے حیائی اور بے شرمی شرمی کی باتیں اپنے کان سے سنے اور نہ بے حیائی بے شرمی کی باتیں زبان سے کہے ادا کان و سو میں یہاں لوگوں اپنے روزے کو بچاؤ رمضان سے فائدہ اٹھاؤ رمضان سے بھرپور اجر و ثواب حاصل کر لو لیکن رمضان سے تمہیں کب فائدہ ہوگا رمضان کی برکت سے تمہاری مغفرت کب ہوگی تراوی کی نماز سے تمہاری بخش کب ہوگی اور تمہیں اجر و ثواب کب ملے گا جبکہ ادا کان یوم و سو میں دیکھوں جبکہ روزے میں تم اپنے آپ کو برائیوں سے بچاؤ گے اس لیے خبردار یوم یہاں دیکھ جب تم میں سے کوئی انسان روزے سے ہو تو فلا رفس کوئی دہیائی یا برائی نہ کرے اللہ کی نافرمانی نہ کرے رسول کی نافرمانی نہ کرے اے میرے بھائیوں پتا یہ چل گیا اللہ اس کے رسول اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جو خیر و برکت رکھی ہے جو مفرت اور بخشش کا وعدہ کیا ہے جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہم اپنے آپ کو اس اس اس اس کے کے کے لیے بنائیں بنائیں مستحق مستحق اور وقت بنیں گے جب ہم ہر قسم کی برائیوں سے باز آئیں ہم ہر قسم کی برائیوں سے توبہ کریں اس لیے اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچو اور دن نمبر دو ولا خبردار باتیں باتوں میں کوئی چیخنا چلانا شور نہ مچائے کہیں بچے نے کوئی شرارت کر دی کر کے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا کسی لیبر نے کوئی غلطی کر دی آپ نے آسمان کو سر پر اٹھایا ایسے چیخنا چلانا معلوم پڑتا ہے کوئی عام دن ہے اللہ سر فرماتے ہیں اے میرے امت کے لوگ اپنے روزے کی حفاظت کرو اپنے روزے کو بچاؤ روزہ رکھ کر کے ولا افس شور نہ کرو نمبر تین آپ نے ساتھ لوگوں روزے کا جو ثواب حاصل کرو اور روزے میں رمضان میں جو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا بخشش کا جو وعدہ کیا ہے اس کے مستحق بنو اور کب مستحق بنو گے جب کہ تم آپس میں روزے کی حالت میں جھگڑے لڑائی نہیں کرو گے اپنے آپ کو اب فخ سے عداوت سے نفرت سے جھگڑے لڑائی سے اپنے آپ کو بچاؤ اسی لیے آپ نے ساتھ رمایا وہ انصاف بہو نو کا تعالیٰ اگر کوئی تم سے تمہیں گالی دے کوئی تمہیں برا بھرا کہے تم سے کوئی جھگڑے لڑائی کرنے لگے تو آپ نے ساتھ میں خبردار وہ تو گالی دے کر کے وہ تمہاری برائی بیان کر کے وہ تمہاری جیوا تو چنگلی کر کے اور تم سے مار پیٹ کرنے پر آمادہ ہو کر کے اس نے تو اپنا روزہ برباد کیا تم اپنے روزے کو برباد نہ کرو اگر تم اس سے لڑو گے تم اس کو جواب دو گے تو تمہارا خراب ہوگا اس لیے آپ نے ساتھ روایا بہو اگر تم میں کوئی تم کو کوئی گالی دے یا تم سے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جائے تو گالی کا جواب گالی سے نہیں کا جواب پتھر سے نہیں لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں تم اس سے اتنا کہنا انی سائمن بھائی صاحب میں روزے دار ہوں میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں یہ روز کہہ کر کے بات ختم کر دینا اور ابن خدیمہ کی روایت ہے اگر اس پر بھی جھگڑا ختم نہ ہو تم کھڑے تھے تو دور جا کر کے بیٹھ جاؤ لیکن لڑنا نہیں اس کے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا کیوں اس نے تو گالی کی ابتدا کر کے اپنے روزے کو خراب کیا ہے تم ایک کا دو دو گے اور تم بھی لڑنے لگو گے تو دونوں کے روزے کا جو سماپ اور رمضان کی ساری فضیلت ختم ہو جائے گی جس قدر ہمیں روزے کی حفاظت کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر اگر کوئی گالی دے تو بدلہ لینے کی بھی اجازت نہیں ہے بلکہ سیدھا کیا کہہ دو ان نمرون ان میں روزے دار ہوں اللہ تعالیٰ ان آداب کی حفاظت کرنے کے میں توفیق نصیب فرمائے اور ایک یاد رکھو اگر ہم نے اس طرح سے ہم نے اس طرح سے اپنے روزے کی حفاظت نہ کیا ہم روزہ رکھ کر کے جھوٹ بھی بول رہے ہوں روزہ رکھ کر کے قیمتیں بھی کر رہے ہوں روزہ رکھ کر کے جھگڑے لڑائی بھی کر رہے ہوں روزے اور غیر روزے میں ہم نے کوئی فرق نہ کیا تو نبی علیہ صاحب کا فرمان صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آپ نے ساتھ فرمایا اے ملم یادا کور چہرا ومر ابھی خرچہ تام ہوں تاہم ہوں وہ سراب ہوں اے لوگوں یاد رکھو اگر کسی روزے دار نے شہر کر کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہا لیکن اگر روزے کی حالت میں وہ جھوٹ بات بولنا قیمت کرنا لڑنا جگانا جہالت اور حماقت اور بیوقوفی اور نادانی اور مار پیٹ اور برائیوں کو نہیں ترک کر دیتا تو یاد رسول نے فرمایا ہاذا صحاب ہو شراب بہو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے پتا یہ چل گیا میرے بھائی جو اصل روزہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے کو بھی ترق کر دے اور گناہوں کو بھی چھوڑ دے اسی لیے حضرت جابر بن اللہ رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو ادا سمتا اگر تم روزہ رکھتے ہو تو صرف پیٹ کا اور منہ کا روزہ نہ رکھو شہر کر لیا تم نے روزہ شروع کر دیا غروب آفتاب تک کھانا پینا تو نہیں کھاؤ گے لیکن اگر تم روزہ رکھتے ہو کھانے پینے کے روزے کے ساتھ ساتھ پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ ہر یہ سم سما اپنے اپنے کان کا بھی روزہ رکھے وہ بس رہو اپنے آنکھ کا بھی روزہ رکھے وہ یہ تم لسان ہوں اور اپنے زبان کا بھی روزہ رکھے نہ کان سے کوئی غلط چیز سنے نہ آنکھ سے کوئی غلط چیز دیکھے اور نہ زبان سے کوئی غلط چیز کہے اس طرح سے روزہ ہونا چاہیے اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سارے لوگ اپنے روزے کی حفاظت کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے رمضان رمضان مبارک کی جو برکتیں ہیں رحمتیں اور بخشش ہے اللہ تعالیٰ سب کو اسے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سب کے کان کی سب کے زبان کی اور سب کے آنکھوں کی اور سب کے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ گناہوں اور برائیوں سے بچا لے شریعت کے مطابق سنت کے مطابق ایسا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے جو روزہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے بخشش بن سکے جو روزہ ہمیں جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بن سکے جو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بن سکے اللہ تعالیٰ ایسے روبے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے الحال عالمین نے جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال بھائی ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال روزی سے لگا دے جو پریشان حال ہیں ہر قسم کی پریشانیاں دور کر دے الحال عالمین ہمارے جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے ذمہ دار ذمہ دار اور حکام کو عمرا کو اللہ رب العالمین نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے ہر ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو امت کے لیے ملت کے لیے قوم کے لیے ہم سب کے لیے فائدے مند ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جو ہمارے لیے پوری امت کے لیے ملک اور وطن کے لیے ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو اللہ تعالیٰ سب کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں اسی طرح سے جس شہر میں جس ریاست میں اللہ تعالیٰ شیخ سلطان قاسمی حفظ اللہ کو صحت اور آفیت میں رکھے اور ہمیشہ ان سے نیک کام لے ہر قسم کے منقرات اور گناہوں اور برائیوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما اے اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں اور ہر مسلم ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے ہلاکت سے تباہی سے پریشانیوں سے اور انتشار اور اختلاف اور آپس میں لڑنے سے اللہ تعالیٰ